وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حتتن کہتے جاؤ یعنی ہماری معافی ہو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیک لوگوں کو ہم زیادہ دیں گے بیت المقدس فتح ہو گیا تو اللہ نے ان سے کہا کہ جب شہر کے دروازے پر پہنچو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حتتن کہتے جاؤ یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے لیکن ان ظالموں نے بد باطن ہونے کے سبب سرکشی کی راہ اختیار کی اور اپنے سرینوں کے بل حتتن کی بجائے فی شارتن کہتے ہوئے داخل ہوئے چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی غایت درجہ احانت تھی اس لیے اللہ نے انہیں تعاون میں مبتلا کر دیا بخاری و مسلم